محمد بن اللہ رسول الکریم پچھلے مہینے کے سالے میں بھی وہ بیان آ گیا تھا ہی جمعہ والا اور یہ پچھلے پانچ چھ مہینوں میں پاکستان اس کا کافی بار یہ بات بات رہی اور کراچی کو علماء اکرام ہے تصویر کے بارے میں اور چینل کے بارے میں تلے ہوئے تھے فیصلہ کرنے کے لیے اللہ کے سارے پرانے فکر کچھ موجود تھے وہ جم گئے تو میں نے مضمون میں اسی بات کو اجاگر کیا کہ ہمارے نوجوان علماء نسل کو ایک بات خطرہ ہو گیا تھا میڈیا کے ذریعے کفر کے باطل کے قادیانیت کے پروزیت کے اور اباہیت کے رام جی وغیرہ لوگ ان کے نظریات پھیل رہے ہیں اور اس پہ جو ہے تو بہت خطرات ہیں جس کے مقابلے کے سے لکھنا ہونا چاہیے تو ہم تو پرانے بزرگوں کو دیکھا ہوا ہے ہمارا خیال تھا کہ ہماری کسوٹا چھوٹا میں بڑی بات والی بات ہے اللہ والے بڑی حیثیت والے لوگ بولے تو سلیم اللہ خان صاحب منصور ان کو عمر میں میں برکت ڈالے سائے کو قائم رکھے انہوں نے اس بات کو کہہ دیا یہ تو ہمیشہ اس طرح ہوتا رہا ہے کہ وسائل یہ مخالفین کے پاس رہے ہیں اب مسلسل تین تنہا ساتھ ہارون السلام ہے علیہ السلام کو بھی اس لیے مانگ لیا تھا کہ اپنی زبان میں لکنت علیہ السلام کی زبان میں لکنت تھی یا بات کرتے تھے پوری سمجھ نہیں سکتا تھا لیکن العظم میں نے رسول میں سے ہیں ہاں جی؟ ایک لاکھ چوبیس ہزار امبیا ہے مسئلہ تفصیل ہے ان میں تین سو تیرہ رسول ہے تین سو تیرہ کا بڑا عجیب عدد ہے بڑی برکت والا ہے جن سو تیرہ رسول ہیں باقی انبیاء ہیں رسولوں کو کہتے ہیں جو کتاب اور نئی کتاب اور جو کتاب اور شریعت کو لے کر آئے اس کے صحیح کتابیں نہ چار یہ باقی کو بار نئی شریعت نئی شریعت کو جو لاتے تھے وہ ہوتے تھے رسول اور جو پہلے سے آئی ہوئی عمر کی شریر کو چلائے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں مسلم اسلام کے تو رات بھر کتنے انبیاء آئے ہیں ہے ہماری معلومات میں یہ بات پرانے مطالعہ سے رہی ہوئی ہے کہ تورات کے نفاذ کے لیے ستر ہزار امبیا آئے ہیں تورات کافی تک لمبی چلنے والی شریعت رہی ہے تین سو تیرہ جو ہے رسول ہیں باقی انبیاء ہیں اور تین سو تیرہ میں سے نسول رسول ہیں تین سو تیرہ میں پانچ العظم ہیں ابراہیم علیہ السلام مرسا علیہ السلام اور نوح علیہ السلام ابراہیم نو السلام نوح علیہ السلام اور مصع علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام اور حضور صلی اللہ علیہ یہ پانچ ہیں الاظم یعنی جو سارے انبیاء علیہ میں پانچ کا مہم کردار ہے جو صدیوں تک پھیلا ہوا پر کئی انبیاء علیہ مسلام اسلام آئے ہیں تو اس میں السلام بات ہی پوری نہیں بیان کر سکتے زبان اٹکتی ہے لکنت ہے لیکن ہدایت ان سے زیادہ پھیلی ہارون اسلام صاحب ان کے ساتھی ہیں باعثی اور تائیدی ہیں بنیادی جہاز مسلسل اب سارے وسائل جو ہیں وہ فرعون کے پاس حکومت اس کے پاس ہے اسلحہ اس کے پاس ہے پیسہ اس کے پاس ہے ساری کی ساری طاقت اس کے پاس ہے اور مقابلے میں دو آدمی ہیں سارا میڈیا فرون کے پاس سارے وسائل فرون کے پاس اور دو آدمی ایسے یہ کہ وہ کرنے پاس کی آئے ہیں یہ کا دن والی آئے کیسے آئے ڈاکٹر کیسے پڑے ہوں بات بھی نہیں کر سکتا نہیں اور پہلے ایسے کیسے آئے تھے کوئی ایسا پڑے کر جو آئے تھے پڑھیں ہم اس کی بات مانیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے اور بات بھی نہیں کر سکتا ہے آخر میں یہ دکھا بات بھی نہیں کر سکتا ہے اور اس کے فرون کے دربار میں باقاعدہ موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کا کا مذاق اڑایا جاتا تھا ایک مسئلہ کھڑا ہوتا تھا اس طرح جو ہے تو وہ مسا لے کر اس کی شکل بنا کر اس شکل صورت بنا کر پھر وہ بیان کیا کرتے تھے پھر مذاق اڑایا کرتے تھے کہ یہ آدمی ہے یہ اس کا حال ہے یہ اس کی حیثیت ہے اس کی بات چل سکے گی اس کی بات چل سکے گی اور سارے کہتے کہ اس وقت بیٹھتے تھے رات کو نہیں نکل تو کہتے اچھا پھر آج پیغمبر کیا کہہ رہا تھا تو مذاق اڑاتے کہ آج اس نے نئی چیز بتائی ہے سر سے نیچے کرو کروایت اوپر کرو اور یہ سجدہ ہے اور یہ سر سے مسئلے آلو جائیں گے او ہو سے مسئلے آلو جائیں گے وسائل سارے دنیا داروں کے پاس رہے ہیں ان کے پاس رہے ہیں اور امبیال ہے صلاح السلام کے اپنے ہتھیار ہیں اپنے ہتھیار ہیں ان کے ہتھیار جو ہیں ان کے ہتھیار کیا ہیں ان کا ہتھیار تو ہی اللہ کی بات کر لیتی اور ان کا ہتھیار ہے اللہ کے حضور دعا مانگتے ہیں ماننا اللہ کی چیز اللہ کے آگے رجوع جاری اللہ کی طرف دعوت دینا تکالیف آپ کا صبر کرنا اور آپ کو انسانوں کی خدمت کرنا اور ان کے ساتھ کچھ خلافی بڑھتے یہ ہتھیار ہوتے ہیں جس کے لیے جان مثال آگے بڑھتے ہیں چھاتے ہیں اور یہ سارے وسائل کو ان کے پاس سے لے لیں اور سارے اللہ تبارک بارہ ان کے آگے ان کو مثال کو سمجھ کرتے ہیں یہ تو پہلے دن سے خبر اس بات کا پتہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک بارہ کی مدد ہمارے ساتھ اور بات چلنی ہماری ہی بات چلنی ہے خاص ہو ایک آدمی بھی نہ ہو پورا اس بات سے حسین ہوتا اور اس سلسلے میں وہ کسی دوسری بات سے متاثر نہیں ہوتے ہیں کسی دوسری بات کے شکار نہیں ہوتے ہیں اس بات کا پورا ہوتا ہے اور پھر جو ہے تو پوری بصیرت کے ساتھ ادو اللہ اللہ بصیرت ان آپ فرما دیں یہ میرا راستہ ہے راستہ کیا ہے کہ میں پوری بصیرت کے ساتھ لوگوں کو اللہ کی طرف نہ کروں یہ میرا رستہ بھی ہے اور لوگوں کا رستہ بھی میرا تباہ کرنے والا ہے وہ یقین اور اللہ الگ الگ ذات کا جس کو جون جون جون کی علم اور معرفت ہوتی ہے اس کی طرف پورے اس کے ساتھ بلاتے ہیں اور بلاتے اس بلانے میں اس کو سے وقت کے بعد جب اس سے پیدا فرق تو فن سب پیدا رب کا فرق جب آپ جو ہے تو اپنے فرائض منفی سے فارغ ہو جائیں پھر آپ اللہ تبارک کریں اور یہ صورت پہلی وہی پھلک نازل ہوئی ہے دوسری وہی جو ہے تو بعض روایات کے مطابق حل مدثر ہے اور بعض روایت متعلق یار ہی مزمل ہے اور زیادہ جو جاتے ہیں دلائل جاتے ہیں وہ یاد حل مزمل کے بارے میں اکاون فیصد اگر روایات اور دلائل مزمل کے بارے میں تو ان چار فیصل اس لیے نظر یہ ہوتا ہے کہ یا المزمل یہ دوسری وہ وہی ہے یا المزمل کو مل لئی اللہ کلیلا نصف ہوا بالکل کلیلا قرآن تفیلا ان اسلقی علیہ کا سفر فقیلا ان ناشت اللہ شد وقت مفیلا ان کا پھر نہار سب ہم طویلا وقت اس مرب کا ہوتا ہے بس کر لے لگی یہ کمل اوڑنے والے رات کو آپ کھڑا ہوں لیکن تھوڑا کھڑے ہوں آدھی رات یا تہائی یا سب کچھ حساب کیونکہ شروع شروع میں پوری پوری رات حجت کی نماز ہوئی پوری رات کیا مل رہے تو دن میں تو وقت کیا سابق رام علیہ والے خفیہ خفیہ ایک ایک آدمی کو لے کر ایک ایک آدمی کو بتا کرتے تھے اور ان کو دعوت جو یہاں سے صفا شروع کرتے صحیح نا اس جگہ پر وہاں بورڈ لگا دار رقم یہ وہ گھر تھا وہاں پر جمع کرتے تھے جمع کرنے کا ساری رات جو ہے نماز ہوتی تھی اس لیے فرمایا گیا کہ آپ کے کے ساتھی ایسے ہیں جو دن کو روزی کمانے کے لیے کرتے ہیں آپ بھی آپ کا بھی دن کو جو ہے بہت بہت طویل آپ کا کام ہوتا ہے بہت آپ کو بھی کام کرنا پڑتا ہے آپ کا کام کیا کہ آپ سارا دن جو ہے وہ مخلوق خدا ہے پھر کر ان کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں آپ کے خاص کی بلاتے ہیں اور اس کے ساتھ روزی بھی کمانا پڑتی تھی اور پھر رات کو آ کر ساری رات کھڑا ہونا پڑتا تھا اور ساری رات اب جو ہے قرآن پڑھنے والی حضور سے زبان خیر ترجمان اور سننے والے صابۂ خراب زبان عرب اجمین اور وہ جو اس کو عربی کی عربی کی بات کی ہے کہ حضور کو دیکھتے ہوئے حضور صلاح سے پڑھنے والے ہوں کیا سمان کیا کہتی ہے تو اور ساری سزا جہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس بات کی آسانی آئی کیا جی رات کھڑے ہوں کیا رات کھڑے ہوں جیسا کھڑے ہوں ساری رات میں کھڑے ہوں کہتے ہیں کہ ایک محنت یہ جی شروع ہو گئی اللہ کی طرف رجوع جس وقت اللہ کی طرف بلانے والے کی اپنی نماز اپنا ذکر پختہ ہوتا ہے تو اس کی بات میں قوت پیدا ہوتی ایک جو کارتوس کو لے کر ایسے مار لینا ہے اور ایک اس کو مندوق میں رکھ کر مارنا ہمارے بلال صاحب ہوتے تھے تو وہ بیان کیا کرتے تھے ان پڑھ آدمی تھے تو اپنی ان پڑھ مثالوں میں بیان کرتے تھے جاتی بازار میں گیا ہوا تھا وہاں ایک آدمی کارتوس بیچ رہا تھا وہ یہ کارتوس اسے خیر مارا جاتا ہے اسے تو بڑا سا اچھا مسئلہ حل ہو گیا یعنی پانچ روپئے کا کارتوس ملتا ہے اسے شہر مارا جاتا ہے وہ خرید کر لے آئے لوگوں سے کہا کہ آپ کا جو شہر آیا پھر مجھے خبر کرنا ہم اس کی خبر لیں گے یعنی اور جو شہر آیا اس سے خاتون زور سستے مارا اس کے منہ پر زور ہی نہیں شہر لوگ ہوتے ہی دھوکے باز ہیں ہاں جی، بڑی بڑی دکانیں بڑے بڑے کاروبار میں کیے ہوتے ہیں ہوتے ہی دھوکے باز ہیں تم نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے کیسے شہر مرتا ہے خاک مرتا ہے شہر میں تو کہا کہ جی وہ تو معلومات کی وہ تو اس کے پیچھے ایک بندوق ہوتی ہے اس پر جب ڈالتے ہیں اس فائر کرتے ہیں پھر بارود آگ پکڑتا ہے پھر وہ زور سے جو ہے تو پھینکتا ہے اس کو پھر شہر کیا کہ شہر کا بات بھی مرتا ہے ہم نے بنے شروع کی زندگی دیہات کی گزاری ہے شکار کے لیے لوگ جاتے تھے تو کہا کرتے شکار کے لیے جاؤ اور بارہ بور کا جو ہے ساتھ لے کر جایا کرو جائیے لیکن ساتھ ایل جی اور ایس ٹی بھی کارکن ضرور لے جایا کرو ایل جی ایس ٹی کسے کہتے ہیں میرے خیال آپ بھی شکاری گزرے ہیں ایس ٹی میں نو ہوتی ہیں اور ایل جی میں چھ ہوتی ہیں ایل جی جو ہے نا لانگ رینج ہے نا اچھا لانگ رینج کی چھ ہے نا اور ساٹھ رینج ہے نا S D G. S D G کی نو ہوتی ہیں اور جو ہوتا ہے چار نمبر والا جو ہوتا ہے وہ کوئی چالیس کے ہوتے ہیں تین چار سو تک ہوتے ہیں اچھا وہ تین چار سو تک کھڑے ہوتے ہیں وہ تین چار سو تک کھڑے ہوتے ہیں کہتے ہیں کہ ایل جی ایس سی ساتھ لے جائے کہیں شہر بیٹھ گیا اگر آ گیا تو پھر اس وقت ہے تو اس وقت پھر وہ دوسرا چار نمبر کا کام نہیں کرے گا ہاں؟ کرے گا خیر ہوتے ایسے آپ کے ساتھ خوش کرنے کے لیے آپ ایل جی ایس سی کی ہیں ورنہ ہمارے ہمارے دادا کے زمانے میں شہر آتا تھا ہمارے جنگل میں ہمارے بڑے بوڑھے نے بتایا ہے کہ ایسے بڑے بوڑھے گزرے ہیں کہ آدمی دو خالی ہاتھ پر مارا مارے آدمی بچپن میں وہ سردیوں میں آگ جلا کر کسی سناتے تھے نا کہتے کہ خالی ہاتھ مارا ہے پرانے بابا صاحب نے بڑے ہاتھ کیسے مارا ہے شہر آیا اس نے منہ کھول کر حملہ کیا اس پر نا ڈال کر منہ کھول کر حملہ کیا اور اس نے آگے اپنی پگڑی اتاری اور سے جا کر پگڑی کو کے منہ کے منہ میں مار کر دوسرے ٹھونڈا دیجیے یہاں تک ہلکے ہم پھنسا دیے سانس بند اور تھوڑا سر گیا ایسے دل والے لوگ ہوتے خیر جی یہ تو ایسے سنایا کہ جو اللہ کی طرف بلانے والا ہے اس کی رات پختہ ہونی چاہیے رات پختہ ہونی یہ وہ تبدر لے رات آ جاؤ اس کی طرف سب سے کٹ کٹا کر اس کو آؤ تبدل سب کے گھر کٹا کر رات کو ہے تو یہ ہمارے کافی صاحب سے ٹریننگ ہو رہی تھی ان کے والد صاحب نے ہمارے آرے کیا تھا تو میں نے کہا تھا آپ سنایا کریں وہ دو آفسرے سننے کے لیے کھڑے ہوتے تھے ایک نہیں آیا ایک نہیں آیا تو وہ اسے میں نے کہا آپ آفس صاحب شروع کر دیں وہ آ جائے گا بکی سوری کڑے میرے نہیں سوری کڑے میرے وہ کیسے میں نے کہا ایک آدمی کا ایک جاتی نے روزستان کے جاتی نے خرگوش پالا ہوا خرگوش گم ہوگی اسے دوسرے آدمی دوست نے کہا کہ آپ کا خرگوش گم ہو گیا ہے انہوں نے کہا فکر نسواری ہوا میں لی راضی ہو واپس پڑا دیے ہیں تو اسے میں نے سوار کاضی جی بنا دیا وہ آ جائے گا تو واقعی جو وقت ہوا اور اس میں آپ لوگ متوجہ بخدا آپ لوگ متوجہ ہیں ٹھیک ہے نا یہ کہوں کہ سارے سے مجھے بہت اثر آتا ہے آپ لوگ ہیں تھوڑا سا وقت ہے انشاءاللہ اس میں کچھ ہوگا فائدہ ہوگا اس میں ہاں، سرکڑے ملے سرکڑے ملے باقی وقت ہوا نسوار کا وقت تو دوڑ کر آیا خرگوش آ کر گون ہے کدھر ہے میرا مالک جی اس سے وہاں سے میں ڈالی نہیں تو ہم کھڑے ہو رہے تھے وہاں صاحب آ گیا وہ تو گرا جی چلو ماں پنی کار پہ چلو ماں کو بس آتا ہوں ماں بن گیا تھا اس کے ختم تو بس میں رام رکھوں وقت شکر نسواری کے لیے نہیں آگے شکر کیا آپ کی عادت جو ہے وہ نسواری کی ہوئی تھی کیا عادت کر رہے تھے جی ہاں رات تبتل تبتل اس کا تبتل کیسے کہتے ہیں اس کی طرف آ سب سے کٹ کٹا وہ تبدیلے لے سب تو اس میں یعنی یہ ساری دار کے تاجر ہوتے تھے اور وہ پڑھنے والی آپ زبان کھڑے ہونے والے کرام اور جو ہے تو الگ الگ بلانے والے کا اپنا ذکر پختہ ہو اس کا اپنا ذکر پختہ نہیں ہوگا اس کی بات میں قوت نہیں ہوگی یہ ہمارے ایک مفتی صاحب نے ابھی میں نے بارہ کہا ہے ان کو کہ آپ نے لکھا ہوئے واقعہ بھیجیں تاکہ ہم کو شائع کریں گے پھر انہوں نے کہا کہ وہ مفتی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں ایک دفعہ کہتے پنڈی میں لاہور میں ہوتا تھا اس وقت ون یونٹ تھا سارا مغربی پاکستان ایک صوبہ تھا اس لاہور میں ہوتا تھا کہتے میں جیل میں گیا تو میں نے دیکھا ملام صاحب جیل میں کہتے میرے استاد سے میں نے جی، میں چل اس نے کہا بچے الیکشن آ رہا میرا خانہ جیل میں الیکشن کو ہمارے گھٹ رہی تھی جو لیکن میں کرتا ہوں مجھ سے جیت نہیں سکتے ہیں دوستی انہوں نے مجھے جیل میں ڈالا ہوا کہتے میں نے کہا استاد جی،, جی آزاد ہو ماں تو ماں کا جلسہ کہہ گیا کہ میں تمہیں آزاد کرتا ہوں لیکن جلسہ ایک کرو تو میرے کہتے میں کیا کریں گے کہتے میں ریٹ کا امام تھا سارے جو تھے وہ میرے مقدمے سے میں درخواست کی میں نے ایک دوسرے کرتے کرتے ان سے پاس گیا اور میں نے ان کی لائق چھوڑنے کا فیصلہ کرا تھا فیصلہ کرا دیا کہ ان کو میں لے کر آیا رات کو جو ہے تو ان نے کیا کافی دیر بیان ہوا یہ بیان کے بعد میں کہا کہ فلاں چودھری کے گھر پر آپ کے لیے کمرہ ہے وہاں پر آپ جا کر آرام کر سکتے بچے ہو رات کو دو بجے اندر سے ایسی آواز آ گئی جیسے کسی آدمی کو ذبح کر رہے ہیں اور آدمی مر رہا ہے میں میں نے نے کہا اپنے آپ سے کہا کہ چلو اپنے لیے کام دیکھ لیا آپ نے نام تو ہو کر آدمی مر جائے گا بوڑھے بھی کر کے مر جائے گا ہمارے ہوگا میں ہوگا ڈاکٹر صاحب نے دروازہ کھولا اندر میں گیا وہ کوئی زبان نہیں ہو رہا تھا اس وقت انہیں وہ بارہ بجے جان سے فارغ ہونے کے بعد جا کر دو بجے آدمی میں کھڑا اس نے مکمل کر لیا تھا اور ابھی یہ جو کیفیت تھی یہ اس کی دعا کی کیفیت تھی یہ ہو نالا اس کو پکار تھی اس کی دعا کی کیفیت پھر مجھے پتا چلا یہ نہیں یعنی یہ تعلق کے اللہ تھا تو یہ امیال مساج کا تیار ہوتا ہے کہ رات کے وقت اللہ کے اللہ کے ذر کھڑا ہونا اور تبدر اور تجرب اور تبدل تجرب گرگانا گرانا کٹا ہوا کسی کا بھی نہیں آ رہا اس کو کسی کے ساتھ اللہ کسی نہیں آ رہا پھر امزیال مساج ہم کے اخلاق ہوتے ہیں کہ فرمایا رحمت من اللہ لن لہم اللہ تعالیٰ کا آپ, آپ پر فضل ہے کہ آپ نرم خوں ہیں ولوکن فضل غریض غریض القلب لن فض ہوتے اگر آپ دل ہوتے تختو ہوتے تخ دل ہوتے تو یہ آپ کے گردا گرد کبھی جمع نہ ہوتا سبحان اللہ اور یعنی وہ بدر و حنین کے مارکوں کو سر کرنے والی ہستی یعنی بدرو نین کو مارکوں کو سر کرنے والی ہستی یعنی اس وقت ہنین کے میدان میں چار ہزار کا لشکر پتھر بتر ہو گیا اور کوئی جم نہیں سکتا تھا آپ اکیلے جمے ہوئے تھے دس گیارہ آدمی یعنی اور ہم آتے ہیں کہ ایسا مزاج ایسے شرمیلے جیسے کہ نہ بیاہی ہوئی نہ بیاہی ہوئی نو لڑکی ہو ایسے ایسے اتنی ہایا کہ کل ہمارا جو درخت نا پورا تو بس کہتے کا کتھا کسی کو یاد آئی وہ ایسے کافر کہتے ہیں ہوا ہوا وائس کیسی ہے توبہ کی نا پہلے کہتے ہیں ہوا زن یہ آپس میں یہ مرافقین تھے نا کہ وہ تو بس کان ہے جی جو باتیں جو دھوکے کی باتیں جو باتیں ہم کہہ دیتے ہیں اسی کو مان لیتا ہے اور نوزل آباد کر کے ہمارے دھوکے میں آ جاتا ہے تو ایمان ان کا تھا نہیں جی؟ تو قرآن پاک آگے سے جواب دے رہا ہے کہ اس کو ہم نے بتایا ہوا ہوتا ہے تمہاری ساری سازشوں کا اور وہ تمہاری سازشوں کا علم ہوتا ہے لیکن اپنے مکارے میں اخلاق کی وجہ سے جی؟ اپنے اس عالی اخلاق کی وجہ سے جو عطا کیے گئے اس شرمیلی طبیعت کی وجہ سے تاکہ تمہارے جھوٹ کو سن کر اس کو مان لیتا ہے اور کو تسلیم کر کے تمہارے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کرتا ہے کچھ بھی نہیں کرتا ہے یعنی تو وہ اپنے اخلاق کریمانہ کی وجہ سے ان مکارے میں اخلاق کی وجہ سے جو اللہ سرم کو عطا فرمائے گا محن اللہ تو راج صاحب آپ کو مغری صاحب یاد ہوں گے یہاں پر فلسفہ کے فلسفہ میں پی ڈی تھے اور نفسیات کے ماہر تھے تو نفسیات کے صدر ہوا کرتے تھے اور وہ ایسے کیونکہ دنیاوی لحاظ کے بڑے سطح کے تھے اور یہ اسی کمیونسٹ حالات سے گزر کر آئے ہوئے تھے ہمارے مولانا صاحب کے متقریب میں سکھایا کرتے تھے ان کے پاس تو میں نے ان کے ساتھ بات چیت تو پھر کبھی تو وہ کہا کرتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ کچھ بھی ہونا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے نا اس کے انکار نہیں خدا کی ذات کے انکار کر دے گا مانتا ہوں نہیں مانتا لیکن وہ پیچھے جو حیات طیبہ ہے اس کو جد جس میں کہ اس کے نتیجے اس کے نتائج باہر باہر کر کے سامنے لائے ہوئے اس کے انکار نہیں کشی زندگی ہے ٹھیک ہے نا تو یہ آپ کی آپ کا اخلاق کریمانہ مکارے میں اخلاق یہ آپ کا تھا یہ امبیا علیہ السلام کا ہتھیار ہوتا ہے اس ہتھیار کو جب برتتے ہیں معاشرے میں تو ہر نیک طبیعت اور ہر فطر ترین اس آدمی کو حق سچ کو تسلیم کرنے کی ہاں، اس کو عادت ہو جذبہ ہو اور وہ میز جو ہے یعنی وہ خبیص اور فسادی نہ ہو تو اس کا دل تسلیم کرتا ہے کہ یہ لے سکتی ہے کیا جاتا اس کا آپ کی کیا جواب ہے ان اخلاق میں آپ کی کیا جواب دے ان کا خیال اخلاق ہوتے ہیں ٹھیک ہے اخلاق کے سبحان اللہ اللہ شان میں بہت بڑی حصیت بزرگوں کے ساتھ میں نے کئی کئی چلے اور کئی کئی لمبے میں کیے ہوئے بہت قابل چکی ہے میں طریقہ سکھایا کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ لوگوں کی مشکلات مسائل اس میں دلچسپی لیا کریں اور یہ پالیسی کے طور پر نہیں کہ ہم ان کو نکالیں گے نکالنے کی پالیسی نہیں یہ دل کے اندر سے چاہت کے ساتھ مجھے سکھایا ہو سر میں جاتے ہی معلوم کر رہا تھا کہ کس کی بکری بیمار ہے کس کی بھینس بیمار ہے کس کا بیٹا بیمار ہے معلوم نہیں وہ سارے کے مسائل معلوم کر کے پھر جی آدمی اور نام ایک میں نام معلوم کر لیتے اب جوں آ رہے ہیں آئے رفیق صاحب آگے آپ وہ آپ کل بتا رہے تھے بکری بھی مارے کیا ہوا بکری کا ٹھیک ہوئی ہے دوائی لائے تھے آپ اس نے جو اجوین لانے کا کہا ہوا تھا ہاں، وہ کہتے لایا تھا میں جب جی، اس کو کھلا دی جب وہ اچھی ہوئی ہے بکری اس نے کہا آپ کے بیٹے کا جو پرچہ تھا بخورار اندر دیکھا آگے دیکھا تھا آگے دیکھا کرو ٹھیک ہے نا باقی طرف متوجہ رہو دروازے پر متوجہ نہ آنے والے آ ہی جائیں گے ٹھیک ہے نا کیا ہوگی بکری کا کیا ہوا آپ کے بیٹے کا پرسہ تھا کیا ہوا اس کا بھی آپ ان کا ضلع ہمارے سے لگا ہوا ہے وہ کہتے ہمارا کوئی ماما چاچا سفر سے آگے آئے دل بڑے سر لگے ہوئے اٹھا کر بیٹھ رہے ہیں بھگوان اللہ نہیں اس بات جاتی تھی نا تو ہمارے ساتھ مدافعت کی سرکار کالج والے میں اس کا بیان کراؤ سردار سے خیر خیر کہ یہ پالیسی کے طور پر نہیں یہ اخلاق پالیسی کے طور پر نہیں ہے یہ چاہت ہے ہماری اپنے مسلمان مسلمانداری اس کی بیمار کو چھپا ہو اس کا مسئلہ حل ہو اس ہو وہ نکلا نہ نکلا نکلا نہ نکلا میں کوئی تو لے کر نہیں آئے رہی نکلے گا تو اخلاق برتوں گا نہیں نکلے گا تو نہیں گا جی۔ وہ اخلاق میری بنیادی صفت ہے وہ اخلاق کی بنیادی صفت ہوتا ہے ٹھیک ہے نا کوئی قبول کرے تب اخلاق ہے کوئی قبول نہ کرے تب اخلاق ہے اوپر سے گندگی ڈال رہا ہے بھی اخلاق ہے کوئی کانٹے بچا سر اخلاق ہے کوئی اسلام قبول کرتے اس کے بھی اخلاق ہے نہیں قبول کرتے اخلاق ہے وہ اخلاق بنائی صفت ہے ہمارے مکارے میں اخلاق امبیال ہے مثال اسلام کے ہوتے وہ کوئی پالیسی نہیں ہوتی نکالنے کے لیے قائد کرنے کی پالیسی نہیں ہوتی وہ اللہ کے رضا کے لیے کل کی ہوتا ہے یہ ہتھیار ہوتے ہیں اس کو آزماتے ہیں سبحان اللہ اور صبر صبر کا سبحان اللہ مکہ مکرمہ میں ایسے حالات تھے کہ جس وقت آپ کے سارے اکرام کو غلاموں کو آج اس لوگ مسلم لوگ غلام پکڑ کر کے ان کو کسار مار مار کر ایک دن آپ گزر رہے ہیں مار عمار اللہ عنہ اور ان کے والد صاحب یاسر رضی اللہ عنہ اور کی والدہ صاحب رضی اللہ عنہ ان کو جو ہے بجا رقبہ شیبہ ولید میں گہرا ہوا ہے اور بیت اللہ شریف سے کئی دن کی پڑھائی کر رہے ہیں اور مار مار کے تھکتا ہے وہ بیٹھتا ہے پھر دوسرا وہ مارتا ہے وہ تھکتا ہے پھر تیسرا وہ مارتا ہے اور آپ ان کے پاس سے گزر رہے ہیں ایسے کمزوری کے حالات ہیں کہ آپ بھی ان کی کوئی مدد نہیں کر آپ نے پاس سے گزرتے اتنا فرمایا اس گرو یا لیاسر اس گرو یا لیاسر ان نمو کو مل جمنا اس گرو یا لیاسر یاسر میں مؤ کو تمہیں جنم آیا لے جا سے خبر کرو تمہاری بات آ جانا تو مجھے جب بہت تھک گیا مجھے دربار بہت تھا اس رات آتے ہیں ابو جب بہت تھکا تو اس نے سمیر رضی اللہ عنہ سے کہا تو ایک بار تو ہمارے خداؤں کا تھا اور اپنے خدا کو برا کہہ دو وہ سکھ تھکتے ہیں کہتے ہیں کچھ زبان سے کچھ کہہ دے تو ہم اپنی پٹائی کو ختم کریں ہم تھکتے ہیں تھک نہیں ہاں؟ تو سمیر پر جوش ایمان ہوا ان پر جو حال تاری ہوا انہوں نے کہا بولے ماتا تو پر افسوس ہے اور لانا رسم پر اور ان بتوں پر دن کو تم چ ابو جال پر بھی جو ہے تو خباصت کفریہ غالب ہوئی اسے برچہ مارا اور سے پہلی شہادت اسلام میں سمیر اگر آپ کبھی بیت اللہ شریف کے بعد زبیہ سے نکلیں بادیے سے نکلیں تو آگے ایک میدان خالی ہے حالانکہ وہاں پر فوٹوں پر زمین دکھتی ہے فوٹوں کے حساب سے زمین ملتی ہے وہ خالی میدان ہے آپ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا غور سے اس کو دیکھے تو اس میں چھ قبروں کے نشان ہے دائرہ سب ہمیں ہیں اس میں ایک قبر سمجھا سمجھی ایک علامہ میں کثیر رحمت اللہ اور یہ ہم لوگ صبر ایسا صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں علیہ السلام اور ان کے ساتھی کہ وہ صبر کا مظاہرہ عقل سلیم کو جنجوڑتا ہے تو وہ ظالم حق پر ہے یا یہ حق پر ہے میں آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے امریکہ سے آئے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں گیارہ ستمبر کے واقعے کے بعد جو ظلم امریکہ نے شروع کیا ہے اس کے بعد نے مجھے جو ہے تو یہ دولت نصیب سرمائی نعمت ہوئی ہماری آج کی مہیلا شاہ تک چلا کرتی ہے مغرب کے بات شروع ہوا کرتی ہے شاہ تک ہوا کرتی ہے اور کے معمول ہے سارے ساتھی جو آپ دیکھتے ہیں اسی سلسلے میں جمع ہوئے کیا کو اب وہاں کے صحیح ذہن نے سوچا کہ جو بمباری کر رہے ہیں وہ حق پر ہے جیسے بمباری کو وہ حق پر ہے ایسی اس واقعے نے جتنا قبول اسلام استعمال ہوا ہے اس سے پہلے نہیں چاہتا ہاں جی، ہاں جی۔ ہاں جی۔ یہ صبر جو ہے نا صبر بظاہر یوں نظر آتا ہے کہ صبر سے ظالم جو ہے وہ بڑھ گیا وہ غالب آ گیا اور جیسے صبر کیا یہ مغلوب ہو گیا ایسی بات نہیں ہوتی صبر ذہن میں سوراخ کرتا ہے اور ذہن کو جن دوڑتا ہے اس کو سرحد والے کرتا ہے ٹھیک ہے نا حق کو واضح کرتا ہے فلحبیا میں ایسی شرائط کے ساتھ سلو ہو گئی کہ کفار جو ہیں تو وہ بڑے ہوئے ہیں بس دوران آپ متوجہ ہوں آخری دو صاحبان جو ہے نا متوجہ ٹھیک ہے نا یہ مجلس ذکر ہوتی ہے بیان کی مجلس نہیں ہوتی ہے اس میں آدمی معمولی حرکت کرتا ہے ساری مجلس اثر آتا ہے کتنی اس مجھے آپ لوگوں کو تبدیل کرنا پڑے گا بات کر رہے تھے ہاں، دب کر شاید قبول کر دیں اتنا غصہ صاحب اکرام کو آیا ہوا ہے کہ آپ نے کہا حلق کرو اور قربانیاں ذبح کرو کسی نے بات نہیں مانی آپ نے خیمے میں تشریف لے کے روزہ متحرہ سے کہا کہ میں نے صاحب اکرام کو حکم دیا حلق کرو اور قربانیاں ذبح کرو نے بات نہیں مانی تو انہوں نے مشورہ دیا انہوں نے کہا کہ یار اللہ صلاحیٰ آپ جا کر اپنی قربانی کو ذبح کروں اپنے حلق کر لیں اپنی قربانی کو ذبح کر لیں پھر دیکھیں اب آپ کی آپ نے حلق کیا قربانی ذبح کی صاحب اکرام اصل میں انکار نہیں فرما رہے تھے ان کا تجربہ تھا کہ اس طرح کے ہم اللہ کے حضور فریاد عرض معروض میں لگ جاتے ہیں تو من جانے بلّہ فیصلہ بدل جاتا ہے جی، تجربہ سن انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حلق ہو گیا اور قربانی ذبح کے بعد یہ فیصلہ تو آپ سب کا اتنا افسوس ہے کہ دب کر شرائط جو ہے وہ مان لی ہیں اللہ فرماتا فرماتا ہے اللہ فتح نہ لگا فتح اے پیغمبر صلی ہم نے آپ کے کھلی واضح فتح رکھی کو فتح مبین کہا گیا ہے چار سال یہ معاہدہ چلا جی اللہ سے ہاں جی؟ ڈھائی سال یہ معاہدہ چلا ہے اور کہ ڈھائی سال میں جب امن قائم ہوا اور آمد و رفت ہوئی تو اتنے لوگ مسلمان ہوئے ہیں کتنا جنگوں سے نہ ہوتے اور اتنے اس کے مسلمان تو کیا جب اس کے ساتھ اس کے نتائج سامنے آئے پھر پتہ چلا کہ واقعی فتح مزید صاب اکرام کہتے ہمیں اتنا غصہ تھا کہ جس وقت ہم سرمون ایک دوسرے کا تو اس طرح اس میں زور مسلس ہے کہ سروں کو زخمی کیے ہوئے خون بہ رہا اتنا غصے میں آئے کہتے ہیں کہ باقی جگہوں پر تو جان کی قربانی سب کچھ لے یہاں جذبات کی قربانی اپنی رائے کو چھوڑنے کی قربانی یہ کہتے ہیں سب سے مشکل مرحلہ یہ جائے جاتا تھا یہاں جس بات کی قربانی اور شیطان کا سب سے بڑا وار یہ تھا آپ کو تو کہا ہوا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا ہے کہ ہم عمرہ کر رہے ہیں اور یہاں عمرہ ہی نہیں رہا ہو ہی نہیں رہا عمر فاروق فاضر سے یار صلی اللہ علیہ آپ نے نہیں فرمایا تھا کہ ہم نے خواب دیکھا عمرہ کر رہے ہیں کہا تھا کہ پھر عمرہ کیوں نہیں ہو رہا اب ابو بکر صدیق اللہ علیہ کہتے رہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں ان کو خاص طور پر ان کو حاصل پیسے کہتے ہیں ان کو تو کسی بار کسی بارے کسی چیز کے بارے میں کبھی کوئی بوجھ آیا ہے اتنا قرب صدیق صدیق کا گیا تو وہ قدم خاص قدم پر آتا ہے یہ تو نہیں کہا تھا کس سال ہوگا خواب اللہ نے دکھا دیا ایمان کی آزمائش تھی اس سال نہیں ہو لکھا دکھا دیا ہونا ہمارا اگلے سال اس سال واپس آنا ہے آپ بتائیں گے عام طور پر لوگوں کی ہوتا ہے کہ بزرگ جو بات کہیں وہی ہو جایا کرے کریں کہتے ہیں میں اگر سکیل جائیں گے کیا سے کشپ سے وہ یہاں حضور رہے مارے اور نہیں ہو رہا ہے کتنی بڑی مان میں ایسے صاحب اکرام ساب کر اور ذریعے کی شرائط کو مان کر پارک ہو گئے کہتے ہیں سب سے بڑی بات کی قربانی تھی اور یہی تکمیلی آخری مارکا ہے ہے اس کے بعد احتیاط کی پھر ایسے مقام پر پہنچنے کے بعد صاحب سارے قربانیاں ان کی مکمل خیر اوپی کیوں اور ہی میں نے اس بات کو اس بات کو میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اور آپ اللہ کی ذات کی یقین کے لیے ہوں گے اللہ تعالیٰ کی طرف بلا رہے ہوں گے اور جو ہے ہماری ذات جو ہے ہماری مضبوط ہوگی ہمارا سبتن سے جو ہے کامل ہوگا ہمارا ذکر پختہ ہوگا اور جو ہے ہم اللہ پاک سے آگے ماضی کر رہے ہیں دعا مانگ رہے ہیں جو ہمارے اخلاق اخلاق کے کریمانہ ہوں گے جو ہم جال مساج ساتھ ہوں گے اور ہم صبر کا مظاہرہ کر رہے ہوں گے تو ان شاء اللہ آپ کی بات کو مطلب ایک دن سیاسی پارٹی والوں نے یہاں کوئی استعمال کرنا چاہ رہا تھا بعد میں ہمارے ساتھیوں کو بھی لے گئے ہمارے ساتھیوں کو شوق تھا سیاست کرنے تم کو کہا بھی کرتا تھا کہ نہ کرو یہ واپس آیا میں کارگزاری مجھے اسمین نے کہا جی کہ مسجد کے اندر ویڈیو کیسٹنگ کر رہے تھے کہتے ہم نے ان سے کہا کہ جی آپ کیا کر رہے ہیں انہوں نے کہا جی میڈیا ہے جدید دنیا آپ کیا کریں اس کے بغیر ساتھی طرح بیچ میں مزاقی تھا ان دونوں اسلام آباد کا اجتماع ہو رہا تھا لیکن میں نے کہا کہ وہاں جا کر دیکھو بغیر ویڈیو کے اسٹمنٹ لاکھوں آدمیوں کو جمع کیا ہوا ہے سات ویڈیو کے اسٹمنٹ کے سال کے سات سفر کو جمع کر سکتے ہیں میں نے کہا پھر ان کو نہیں بلایا کریں گے آج بھی اس کو بلاتا جس کی کر رہا ہوں نام ہے عامر کو تو میرے بھائی اس بات میں وہ خیر جیسے کہ کراچی والے مختلف جگہ پر میں علماء اکرام کو میں بات کہتا رہا کہ اللہ اللہ میاں سے زیادہ فکر مند نہ ہونا دن کے بارے میں پھیلانے کے بارے میں یعنی حضور صلی اللہ سے زیادہ فکر مند نہ ہونا یعنی جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طریقوں کا اختیار نہیں کیا ہے جو باطل ہیں یعنی ہم کیوں اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے تصنیف و تعلیف ہے دین پھیلانے کا مصنون طریقہ کتابیں لکھ کر پھیلاؤ لکھ لکھا کر پھیلاؤ کیونکہ ایک طریقہ دعوت دینے کا لکھ کر ہے اگر بادشاہوں کو خطوط لکھ کر بھیجے آپ کا طریقہ درس و تدریس ہے آپ نے صبح پر بیٹھ کر سابق رام کو پڑھایا سکھایا دین کو پھیلانے کا طریقہ ہے ہاں جی؟ آپ نے بیان فرمایا دا و تبدیل یہ طریقہ کار ہے کو پھیلانے کا مصنون طریقہ بیز و تلقین ہے آپ ہاں جی؟ نے بیت فرمایا مجلس عام کے ساتھ مجلس خاص فرمائی جس نے خاص لوگوں کو اور بخت کیا مقامات کی طرف لے گیا یہ تلقین کا طریقہ کار ہے ہاں جی؟ اور جو ہے کتاب اس وقت حالات آئے کتاب کرنا پڑے گا دین کے لیے کریں گے ان شاء اللہ ہماری نیت ٹھیک ہے باقی زندگی میں جو ہے تو دعوت دینا نماز پڑھنا صبر کرنا اسی ترکیب کی مدینہ منورہ میں گئے شروع میں یہی احکامات چلیں ہاں۔ پھر جو ہے تو آئے تو سورہ دوبر کی نظر کی ازر اللہ نے کہا کروں نا پڑھو گیا ازر اللہ نے بہن نام ہے تو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے اس وقت آیا خود کریں گے مان اللہ یہ جس وقت گھوڑی مہدی کے بعد بیٹھ نہیں سکے ساتھی نہ جانا پڑا پانچ سات منٹ بیان کرنی جو یہاں تو ادھر کا گزارش نہیں کی <laughs> تو کیا بات ہے ہاں جس وقت مارکا ہوگا اتنا شدید مارکا ہوگا کہ ایک چائے لشکر اس میں شہید ہو جائے گا اور ایک چائے کے پاؤں اکھڑ جائیں گے میدان میں نہیں جم سکے اور ایک چائے جم جمے گا یہاں تک کہ میدان کو مار لے گا سر کر لے گا ان شاء اللہ ہم تم یہ وقت آیا اسلام کے خدمت سمجھتا ہوں ہاں، بھائی اور دوست یہ مزاق جلد ہم قائم کرتے ہیں تو اسی چیز کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضل نصیب کرنا ان شاء اللہ کے بعد جاری ذکر ہوتا ہے کہ عبداللہ جین رضی اللہ عنہ ممبر کے اور حضرت شریف کے درمیان زور زور سے ذکر کر رہے تھے ان کے فاروق عدل کا یار صلی اللہ یہ آکار ہے اور ہمیں یہ نہیں یہ واہین میں تھے یہ اللہ کے عاشقوں میں تھے آپ نے سارے گرام کو جمع کیا دلہے بند کرا کے سب سے کہا کھڑا کر کے لا الہ الا اللہ کہو تو لا الہ الا اللہ کہا تو فرمایا کہ مبارک ہو تمہاری مقصد ہو مجلس ذکر چلے جاری ذکر مجلس کے جاری ذکر سارے ان سے ثابت ہوں گے نو ہوگا پہلگ نہ